سيدنا مولانا محمد في دپلی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام مسلمانوں کے سامنے کئی اہم معاملات ہیں اور کئی اہم منزلیں ہیں ان معاملات کو وہ حل کرنا ہے اور ان منزلوں کو وہ طے کرنا ہے کوئی چارہ کار نہیں کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ان منزلوں کو چھوڑ کر ان معاملات سے سر دھونے کے لیے اور وہ ایسے یقینی ہیں جیسے کسی مرد کا اپنی مردانیت پر یقین ہوتا ہے اور کسی بینا اور دیکھنے والے کا دن کے اجالے پر یقین ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ یقینی معاملہ ہے اور وہ موت کا مسئلہ ہے قبر کا مسئلہ ہے حشر کا مسئلہ ہے بظاہر انسان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مرنے والے پر کیا بیتتی ہے قبر میں کیا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اسی لیے یقین نہ ہونے کی وجہ سے جس کے دل میں جو آیا وہ کر رہا ہے نہ اللہ کا خوف ہے نہ نبی کا ڈر ہے نہ آخرت کا ڈر ہے اس دنیا کے پیٹ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اپنی بیوی اور اولاد کی پوجا کے لیے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر رہا ہے کما رہا ہے کس لیے بیوی کے لیے محنت کر رہا ہے کس کے لیے اولاد کے لیے عہدے پا رہا ہے حکومت میں سیاست میں حصہ لے رہا ہے اپنی شہرت اور اپنی عزت کے لیے ہم اگر دکان چلاتے ہیں تو اس دکان کا قبر سے کیا تعلق ہے کہیں حدیث ہے کہ سو روپے کا بیپار ہو تو اتنا اجر ہوگا ہزار روپے کا بیپار ہو تو اتنا وہ تو اپنی بیوی اور بچوں کو پالنے کے لیے اپنے پیٹ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اللہ نے جو روزی ہمارے حق میں لکھی ہے اللہ پر اعتبار نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے کس نے اللہ کو دیکھا کس نے اللہ کو روزی دیتے ہوئے دیکھا روپیہ دیتے ہوئے دیکھا چار سو بیسی کرو مکاری کرو ایاری کرو دھوکہ دو چوری کرو غبن کرو اور ایک کی ٹوپی دوسرے پر پہناؤ یہاں نہ پیسہ ملتا ہے اور علماء کی جنہوں نے باتیں سنی وہ دنیا میں ترقی کی انہوں نے چیتڑے پہنتے رہ جاؤ گے جھوپڑیوں میں رہ جاؤ گے علماء پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت شیب ابھی طالب میں رہ کر پتے کھانے کی سنت چمڑا بھگو کر کھانے کی سنت یاد دلائیں گے ارے بھائی آخرت آخرت تک تو کچھ کرنا ہے موت تک تو کچھ کرنا ہے جب زندہ ہیں تو مکان میں رہنا ہے زندہ ہیں تو پیسہ کمانا ہے عزت پانا ہے شہرت پانا ہے اس کے لیے ہم کافر بنے بھیڑ بنے چمار بنے انگریز بنے یہودی بنے عیسائی بنے ضمیر کا سودا کریں ایمان کا سودا کریں غیروں کے سامنے سر جھکائیں اپنے آبا اور اجداد اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو چھوڑیں گھر تو بنانا ہے دنیا کمانا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا خاموش پڑا ہے اپنے دھڑ کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ قبریں مٹی کے تودے ہیں یہ کہتے ہیں کہ خبروں میں عذاب ہوتا ہے کوئی سو رہا ہو تو پاس والا اس کو جگائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں بہت خلل ہوتا ہے ڈسٹرب ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے ناجائز ہے قبر تو مٹی کے تودے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس میں پتلیاں ملتی ہیں اس میں اجدے پھن مارتے ہیں اس میں خچر کی طرح بچھو ہوتے ہیں جو ڈنگ مارتے ہیں کہاں ہم اپنی ماں کو دفن کرنے گئے تھے باپ کو دفن کرنے گئے تھے آج تک ہم نے کوئی چیخ و پکار نہیں سنی وہاں تو گھوس نے کھٹا کر دیا وہاں چوہے نے بل بنا دی کہاں کہیں سنائی دیتا ہے یہ علماء کا کام ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں قبر سے آپ کو آواز سنائی نہیں دی مرنے والے دادے نے نانے نے باپ نے ماں نے بھائی نے بہن نے جورو نے آپ کو موت کی کیفیت کو بیان نہیں کیا لیکن آپ کو جب بچپن میں مکتب میں بھیجا گیا اور عربی مدرسے میں داخل کیا گیا تو آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور پانچ کلمے سکھائے گئے تھے نہیں گئے تھے آمن تو بلّہ ہی و ملا و کتبی ہی ہی و رسولی ہی ولیومل آخری ولقدری خیری و شرری من اللہ ہی میں اللہ پر ایمان لایا اللہ کے رسول پر ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر اور تقدیر پر اور موت کے بعد کی زندگی پر یہ سکھایا گیا نہیں سکھایا گیا یا یہ سکھایا گیا کہ جب تمہیں کوئی مردہ کہے کہ ہاں ہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے ولطفتی سا پتی بسا الا ربی کا یوم صاف پنڈلیاں مل رہی ہے ہاں ہاں ہاں ابھی پنڈلیوں سے روح گھٹنوں تک آ گئی ابھی گھٹنوں سے کمر تک آ گئی ابھی کمر سے سینے تک آ گئی ابھی نرخرے تک آ گئی لوگوں آخا نے جو کہا آخا کی بات پر اعتبار نہیں ہے تمہاری ماں تمہیں کہے مرنے والی باپ کہے ایمان کہاں ہوا آپ اللہ اللہ کے رسول پر نہیں اپنی ماں پر مرنے والے دھیڑ و چمار کی اولاد پر آپ ایمان لا رہے ہیں آپ مٹی کے سودے پر ایمان لا رہے ہیں حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر و اس یہ عذاب القبر کہ عذاب قبر کے ثبوت کا بیان ابھی ہر رتا رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ذر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر سے روایت ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ سب کون ہیں ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے تمہیں جانے والا بتانا چاہیے انہوں نے جھوٹ کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر نے جھوٹ کہا امام بخاری نے جھوٹ کہا امام ترمیدی تم سچے ہو داڑی منڈو جھوٹ کھانے والوں رشوت کھانے والوں انسپیکشن کرنے جاتے ہیں قبرستان پر سے گزرتے ہیں چپ کے چپ کے کان لگا کر سنتے ہیں کہ نبی نے جو کہا وہ ہے بھی یا نہیں ایمان ہے ہمارا نبی نے جھوٹ کہا نبی نے ہمیں قبر کے عذاب سے اور موت کی سختی سے ڈرا کر کیا ملا آپ کو کیا آپ کو مال ملا دولت ملی روپیہ ملا پیسہ کچھ تو ملنا چاہیے ایمان ہی نہیں ہے ہم نے گزشتہ جمعہ کہا مسلمان اس بات کو تو مانتا ہے ہم سے بہت سارے لوگوں کی لڑائی حضرت ممبر پر بیٹھ کر ہمارے بابا سور کا نام لے لیتے ہیں اور اللہ نے قرآن شریف نے کہا انما ہر رما علی کمل ولحم الخنزیر اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا مردار کو خون کو اور سور کے گوشت کو تراوی پڑھانے والا تراوی پڑھائے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے تو چونکہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے تو لفظ اللہ میں علیف ہے لام ہے لام ہے ہے حدیث میں آتا ہے میرا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور قرآن کا قاری کوئی پڑھے گا ایک حرف پر میں دس نے کیا دوں گا لفظ اللہ اللہ پر دس نے کیا لام پر دس نے کیا پھر لام پر دس نے کیا ہے پر دس نے کیا علی لام مین علی پر دس نے کیا لام پر دس نے کیا مین پر دس نے کیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جہاں لفظ اللہ پر علی لام لام ہاں پر اللہ نے کیا دے رہے ہیں جب اللہ نے خنزیر کا تذکرہ کلام پاک میں کیا ہاں پر دس نے کیا نون پر دس نے کیا زا پر دس نے کیا یا پر دس نے کیا اور را پر دس نے کیا ہے یہ میرا ایمان ہے آقا کی بات پر اور تراوی بڑھانے والا تراوی پڑھائے اور یہ لفظ چھوڑ دے کہ بھئی یہ تو برے جانور عزت کے ساتھ آئندہ کہو ریسپیکٹڈ سار محترم جناب والا سور صاحب برے جانور صاحب کو ہم نے بتایا تھا یہ نجیس العین جانور ہے اس کا پسینہ اس کا تھوک اس کا خون اس کی ہڈی اس کی چربی اس کے کانٹے اس کا بال ایک ایک ذرہ اس کا نجیس العین ہے نجیس العین یعنی بالکل گندا پلیت اللہ نے اسی لیے خاص طور سے اس کا نام لے کر بیان کیا کہ ہم نے مسلمانوں تمہارے لیے خنزیر اور سور کو حرام کر دیا ہم نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے دانستہ نہ دانستہ طور پر مسلمانوں کو یہود اور انگریز کا پلا سور کی چربی اور سور سے ملی ہوئی چیزیں گوشت وہ کھلا رہا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی حرام چیز کو کھا کر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کوئی آدمی حرام چیز کو کھا کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوتا کوئی آدمی حرام چیز کو پیٹ میں داخل کر کر تلاوت کرتا ہے اللہ کے کعبے کا غلاف پکڑ کر روتا ہے طواف کرتا ہے صحیح کرتا ہے نبی کے روزے کی جالی کے پاس روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے حدیث پاک میں آخا نے فرمایا ایک مسافر اگر سفر کرتا ہے اور اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ حدیث پاک میں آتا ہے فانا استجا اللہ کہاں سے اس کی دعا کو قبول کریں گے متہ حرام وہ مشرب ہو حرام وہ مل بس حرام اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اور اس کا کپڑا حرام تاننا یستجاب جا بولا اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہاں اس کی دعا قبول ہوگی حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلال ارشاد فرماتے ہیں آنا آئندہ من کو لو میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں ماں نے دھکار دیا بیوی نے انکار کر دیا اولاد نے تھوک دیا دوستوں نے بے وفائی کر دی اپنوں نے ٹھکرا دیا فرماتے ہیں یجیب اذا دعا ويجعلكم خلفاء الارض شو مع اللہ ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے پرائی ہو جائے اپنے غیر ہو جائے دو دشمن بن جائیں اور بیوی دکارنے لگے اولاد نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اللہ فرماتے ہیں امی یجیب المستر اذا دعا کون ہے جو مستر اور پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءُ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے اَيْلَهُمَّا اللَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اے کوئی ہے ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا ہماری دعاؤں کو سننے والا لیکن حدیث میں فرمایا کہ جب لقمہ حرام ہو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَا وہ خانہ کعبہ کے غلاف اور خانہ کعبہ کی در و دیوار کو سر پٹک پٹک کر زخمی کر دے اپنی جان دے دے لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ حرام روزی کھانے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے اب سور حرام ہے اور کلام پاک کی واضح اور کھلی ہوئی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا والا حمل اور سور کے گوشت کو اور اس کی تمام اجزاء کو اللہ نے حرام قرار دے دیا جب یہ بات ہمارے سامنے آئی یہ معمہ ہمارے سامنے آیا کہ یہود اور نصارا اپنی سازشوں سے سور کی چربی اور سور کے گوشت کے اجزاء ملے ہوئی چیزوں کو ہمارے جسم کے اندر داخل کر رہے ہیں تو ہمارا ایمانی فریضہ تھا کہ ہم تڑپ جاتے ہم کام جاتے کہ کہیں ہمارے جسم کے اندر سور تو داخل نہیں ہو رہا ہے ایک خطیب اگر ممبر پر اس کا نام لے ناراض ہوتے ہیں اور ایک یہودی کتا اور ایک انگریزی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن جو ازل سے قرآن کا اسلام کا نبی کا صحابہ کا اللہ کا اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور وہ سور کی چربی ہمارے پیٹ میں ڈالے ہم بے قرار نہ ہوں آپ نے کتنے علماء سے پوچھا ہمارے حضرت نے ہمارے قدیم صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہم سور کھا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈالڈے میں ہو کہیں ایسا تو نہیں میگی میں ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کتنی چیزوں سے پرہیز کیا ہم تو اس معاملے کو حل کریں گے ہم کرے بغیر نہیں رہیں گے ایمان اللہ رسول کا ڈر بھی کوئی چیز ہے اس راستے سے نہ جاؤ سامنے دو چار راستے ہیں اور ان دو چار راستوں میں ایک راستے میں اجدا تھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے ہے ہمت ہے اپنی بہادری دکھانے کا جوہر اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی عقل مندی کو آپ دکھا پائیں گے کسی راستے میں جاتے ہوئے ڈریں گے آپ سو بسکٹ رکھے ہوئے ہیں گلوکوز بسکٹ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں سو چاکلیٹ رکھے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے نوت پر نو بسکٹ بالکل صحیح ہے نوت پر نو چاکلیٹ بالکل صحیح ہے ایک بسکٹ اور ایک چاکلیٹ زہریلا ہے ہے کوئی میں کا یہ میں جو کھا رہا ہوں یہ نوت پر نو میں سے ہوگا یا ایک وہ زہر والا ہوگا میں اور آپ کیا سمجھیں گے یہی سمجھیں گے نوت پر نو کی فکر نہیں وہ ایک کی فکر کے کہیں وہ ایک کی وجہ سے ہماری جان تباہ نہ ہو جائے ہماری روح نہ نکل جائے ہم مر نہ جائیں کہنے والے نے سچ کہا کہ ننانوے صحیح ہے ایک زہریلا ہے نوت پر نو صحیح رہ کر ایک زہریلا رہ کر ہمیں اپنے جان کا خوف ہے لیکن ایمان کو بچانا قبر کو بچانا دعاؤں کو بچانا سجدوں کو بچانا اللہ کو راضی کرنا اللہ کے نبی کو راضی کرنا کتنی فکریں ہیں کتنوں سے آپ نے سوال کیا ایمان اگر ہوتا ہم اپنی پگڑی اماما سر کہنے والے کے قدموں پر رکھ دیتے حضرت کس نے اگلی جمعہ دیکھی ہے کس نے اگلا دن دیکھا ہے اور آپ ہی تو کہتے ہیں ایک سلام کے بعد دوسرے سلام پھیرنے کی کوئی گارنٹی نہیں کوئی ضمانت نہیں ہے اللہ اللہ رسول کا واسطہ اور مجھے آپ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ مجھے سور کے گوشت سے بچا دیجئے مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچا دیجئے مجھے نبی کی خبگی سے بچا دیجئے اور مجھے آخرت میں رسوا ہونے سے بچا بچا دیجئے میرے آٹھ دن کی دعاؤں کو بچا لیجئے میری نمازوں کو کتنا کیا آپ نے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا اگر کیا ہے تو قابل مبارکباد ہیں اگر نہیں کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایمان کا ذرہ بھی ہمارے دل میں نہیں ہے اس لیے کہ سو بسکٹ رکھ کر نوت پر نو صحیح اور ایک زہریلا بسکٹ رکھ کر کھانے کے لیے گئے بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے پہلوانوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور جب بات کہی جاتی ہے کہ تمہارا طواف تمہارا حج تمہارا عمرہ تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہاری تلاوت قبول نہیں سور کا گوشت کھا کر سور کی چربی کھا کر اور ہم نے اس یقین کے ساتھ کہا کہ افواہیں اٹھتی رہتی ہیں لت صابن کے اندر ہے افواہیں اٹھتی رہتی ہیں پیپسی اور کوک کے اندر ہے افواہیں اٹھتی رہتی ہیں کہ ڈالڈا کے اندر ہے ہم نے اس کا بھی جواب دیا کہ یقینی مسئلے کو شک سے زائل نہیں کیا جا سکتا یعنی وہ مسئلہ یقینی ہے جب تک کسی چیز کو یقین سے توڑا نہیں جائے گا تو شک کی بنیاد پر کسی کو حرام نہیں قرار دیا جاتا ایسے ہزاروں مسئلے اٹھے میں نے کہا کہ یہ جو چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں عموماً مسلمان سفر میں حضر میں بڑے چھوٹے مہمان میزبان استعمال کرتا ہے خدا کا خوف ہے کیا ہمارے دل میں یہ پیمانہ ہے ہمارے ایمان کو جانچنے کا یہ پیمانہ ہے ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین اور شک ہونے کا یہ پیمانہ ہے اللہ کی باتوں اور اللہ کے نبی کی باتوں پر ہمارا کتنا یقین دیکھیں گے اور میرے خیال میں گزشتہ جمعہ جو احباب آئے اور اس جمعہ اگر وہ مس کر گئے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا جو تڑپ میں آئے ہوں گے کم سے کم چلو کہ ہم توبہ کر لیں گے ہم معافی مانگ لیں گے اور جنہوں ارے ایسی چیزیں ہزاروں حرام کرتے ہیں ایک سور کے گوشت کو کھا لیا سور کی چربی کو کھا لیا اور سور کے خون کو پی لیا کوسا تین مار دیا علماء یہ باتیں کہتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں آتی جاتی رہتی ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زبانے کے اندر بکری چوری ہو گئی آپ کے علاقے میں مشہور واقعہ ہے اب بکری چوری ہوگی تو اس کو کوئی قطعی زبا کرے گا اور کوئی دودھ دوہنے والا دودھ دوہ کر فروخت کرے گا اس کو رکھ کر لے جا کر ہار ڈال کر پھول پہنا کر کوئی اس کی ایدم پوجا تو نہیں کرے گا اس کو سیما کرے گا اور اس کا گوشت بازار میں آ سکتا ہے اور اس کا دودھ دودھ بیچنے والا بیچ سکتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تحقیق کرنے کے لیے نکلے ایک بکری کی میگزیمم عمر کتنی ہوتی ہے ایک بکری کتنے سالوں تک زندہ رہتی ہے کسی نے نو کسی نے دس کسی نے بارہ کسی نے پندرہ جس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بات بتائی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر اس میں جو سب سے زیادہ عمر جس نے بتائی مثال کے طور پر پندرہ سال پندرہ سال کے لیے اپنے آپ پر بکری کا گوشت حرام کر لیا کہیں ایسا نہ ہو چوری کے بکری کا گوشت کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر داخل ہو جائے میں نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا ارے بکری کھانا فرض وہی آئی تھی جب چوری ہو گئی بازار میں گوشت بکے گا چوری ہو گئی بازار میں دودھ بکے گا تو کوئی ضروری نہیں کہ بکری کا گوشت کھا کر انسان زندہ رہے دودھ پی کر بکری کا زندہ رہے گائے ہے اور بکرا ہے اور دوسرے جانور ہیں یہ تقوی کی بات ہے اور ہماری بات دیکھیں گے کچھ کہا حضرت نے بہت ساری چیزیں آپ کہتے رہتے ہیں کہ ہوا کو بیچا جاتا ہے مردہ درخت کو گاڑا جاتا ہے چاند کو خریدا جاتا ہے یہ بھی ایک کوئز ہے یہ بھی ایک لیکن یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ وہ ہماری زندگیوں اور ہمارے ایمان ہمارے سجدوں سے تعلق رکھتا ہے یہاں ایک منٹ کے لیے رک کر اپنے ایمان کا امتحان کریں اپنے یقین کا امتحان کریں اپنے سچ کا امتحان کریں اور ہم کہتے ہم نہ اللہ تعالیٰ یہ فتنے کے زمانے میں پیدا کرے آنا اڈوانی کے ٹھاکرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ پیدا کیا ہوتا آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ریاض الجنہ میں ہوتے بدر میں بدر میں جاتے یقین کے ساتھ قسم کھا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ کائنات میں دھرتی پر جن علماء پر ہمارا اعتبار اور ہمارا یقین ہے انہوں نے تحقیق کے ساتھ بتایا کہ بلا چیز کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے کتنے لوگوں نے پوچھا کتنے لوگوں نے تحقیق کی بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء کی بھی بڑی عجیب بات ہے ایک زمانے میں ایک چیز کو حلال بولتی اور زمانہ گزرنے نہیں پاتا اسی چیز کو حرام بولتی کبھی حرام بولتی کبھی حلال بولتے ایک بات یاد رکھیے شریعت کے جو ماخذ ہیں سر چشمے ہیں شریعت کا قانون اور اسلام کے اعمال جس سر چشمے سے لیے جاتے ہیں ہمارے گھر میں کرنٹ جس میں پنکھا چلتا ہے اے سی چلتی ہے گیزر چلتا ہے ہیٹر چلتا ہے لائٹ چلتا ہے ہے نا یہ پاور کہاں سے لیا جاتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ٹوپی پہنتے ہیں ہم جبا پہنتے ہیں عورت برخا ڈالتی ہے اپنے چہرے پر نکاب ڈال یہ احکام کہاں سے لیے جاتے ہیں پانی آتا ہے آپ نے نل کھولا تو یہ کاویری کا پانی ہے یا بور کا پانی ہے یہ کھارا پانی ہے یہ تالاب کا پانی ہے اس کا سرچشمہ کا شریعت متحرہ کے جو ارکان ہیں اور جو کرنے نہ کرنے کی چیزیں ہیں ان کے چار سرچشمے ہیں جن سے شریعت لی جاتی ہے ایک قرآن ہے پہلے قرآن کے اندر کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں قرآن شریف میں اگر ہماری نگاہ نہ پہنچے تو ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن میں نہیں حدیث پاک میں نہیں اجماع یعنی حضرات صحابہ کرام اور دنیا کے علماء اور دنیا کے مفکرین اور دنیا کے جو بڑے بڑے عطقیہ پرہیزگار ہیں وہ کس عمل پر قائم ہیں ان کا اس مسئلے کے تعلق سے کیا خیال ہے پہلا سرچشمہ قرآن اور دوسرا سر چشمہ حدیث پاک اور تیسرا سر چشمہ اجماع یعنی کسی مسئلے پر بہت اتنے لوگوں نے اتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور کر رہے ہیں آنکھیں مت کر کر کہ اب اس کا جھٹلانا تقریباً ناممکن ہے رمضان المبارک میں چاند دیکھتے ہیں روزے کا چاند دیکھتے ہیں اور عید کا چاند دیکھتے ہیں چاند پہلے دن نظر نہیں آیا چاند دوسرے دن نظر آیا یعنی شابان کی تیس تاریخ مکمل ہو گئی زید نے بھی دیکھا بکر نے بھی دیکھا گاؤں والوں نے بھی دیکھا شہر والوں نے بھی دیکھا ہزار لوگوں نے دیکھا بیس ہزار نے دیکھا تو چاند کے دیکھنے پر اتنا بڑا مجمع اس چاند کو دیکھا کہ اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا اس کو اجماع کہتے ہیں صرف ایک آدمی دو آدمی کوئی بے نمازی کوئی داڑھی مڈا یکا دکا اگر چاند کو دیکھ رہا ہے تو فاسق کی شہادت کو نہیں لیا جائے گا داڑی مڈا فاسق ہے آج محفل نکاح کے اندر جو داڑی مڈا ہو اور جس کی داڑھی ایک مش سے کم ہو اس کو نکاح کے دفتر کے اندر وکیل کے طور پر گواہ کے طور پر نام لکھانا حرام ہے اس کو نہیں لیا جا سکتا اس کو قبر میں مردے کو اتارنے کے لیے نہیں لیا جا سکتا یا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اے مومنو تمہارے پاس فاسق گنہگار داڑھی مڑانا گناہ کا کام ہے نیک کام ہے گناہ کا کام ہے کبیرہ گناہ ہے اور گناہ دو قسم کے ہیں زنا بھی گناہ ہے اور داڑھی مڈانا بھی گناہ ہے آدمی زنا چوک میں ہائی وے میں اور مین روڈ میں اور گلی میں نل اور کنویں کے پاس آ کر کرتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے زنا چھپ کر کرتا ہے چوری ڈنکا مار کر چوٹ مار کر چوٹ کے ساتھ الل اعلان میسج بھیج کر فون کر کر کرتا ہے یا چپ کے چپ کے رات کی تاریکی میں چوری کرتا ہے چوری رات کی تاریکی میں چھپ کر کرتا ہے داڑھی منڈانے والا چوری کرنے والا زنا کرنے والا داڑھی والے اور وہ داڑھی جس کی داڑھی ایک مشت اور ایک مٹھی آ سکتی ہے اور جس نے داڑھی کو چھوٹا کر رکھا ہے یہ زانی سے بدتر ہے چور سے بدتر ہے ڈاکو سے بدتر ہے اس لیے کہ زانی گنا کو چھپا کر کرتا ہے چور چور حرام زیادہ ہے کہ اللہ کو کہتا ہے چیلنج کے ساتھ تو نے حرام کیا حدیثوں نے حرام کیا قرآن نے حرام کیا میں دن کے اجالے میں داڑھی بڑھا کر میں تیری قدرت تیری قوت کا مقابلہ کر رہا ہوں داڑھی مڈانے والا باغی ہے باغی چوری کرنے والا زنا کرنے والا مجرم ہے مجرم اور ہے باغی اور ہے مجرم کو سزا دے کر ختم کر کر دیا جاتا ہے مسئلہ تم ہندوستان میں رہتے ہو ہندوستان کے اندر ڈاکہ ڈالا جائے ہندوستان میں قتل کیا جائے ہندوستان میں کسی مقام کو آگ لگایا جائے یہ مجرم ہے اس کی سزا ہے لیکن اگر کوئی آدمی پارلیمنٹ کے اوپر چڑھ کر اپنا جھنڈا لگائے اپنے نام کا اعلان کرے ہندوستان کے جھنڈے پر پیشاب کرے تو یہ باغی ہے یہ ہندوستان کی حکومت کی نگاہ میں بغاوت کرنے والا ہے اور بغاوت کرنے والے کے لیے سولی کے علاوہ موت کے سزا کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے باغی مجرم سے زیادہ خطرناک ہے داڑھی منانے والا باغی ہے زنا کرنے والا مجرم ہے ڈاکہ ڈالنے والا مجرم ہے اور داڑھی خشکشی رکھنے والا باغی ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا بخاری کا ترمیزی کا ابو داؤد کا نسائی کا ابن ماجا کا ابو کا عائشہ صدیقہ کا حضرت ابو ذر کا جتنے راوی ہیں ان تمام راویوں کا اور جتنے محدثین ہیں ان تمام محدثین کا جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کا ایسے کمینے کو ایسے نلائق کو ایسے خدا رسول کے دشمن کو محفل نکاح جو ان نکاح من سنتی کی محفل ہے اس میں وکیل اور گواہ نہیں بنایا جا سکتا انہیں ساڑو ہے بنا لیو انہیں گھر کا داماد ہے نہ یہ معزز معاملہ ہے عزت والا معاملہ نبی کی سنت پیغمبروں کی سنت دو خاندانوں کا ملاپ دو دلوں کا جوڑ ایک حرام چیز حلال ہو رہی ہے نالائے تو نہیں آ سکتا یہ شریعت کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے چاند دکھا اور کسی نے کہا داڑی مڑے نے تو ان فاسک اللہ نے کہا کہ اگر کوئی داڑھی مڑا فاسق اور فاجر بے نمازی انل اعلان حرام کا کام کرنے والا خبر لے کر آئے تو اس کی بات کا یقین نہ کرو اور ایک یہ ہے زید نے بھی کہا عورتوں نے بھی کہا مردوں نے بھی کہا مسجد والوں نے بھی کہا مسجد کے باہر والوں نے بھی کہا بازار والوں اتنا کہا اتنا کہا کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس کو اجماع کہتے ہیں وطر کی تین رکعت نماز اتنے کروڑوں مسلمانوں نے پڑھی اتنے صحابہ نے پڑھی اتنے تعبین نے پڑھی اتنے طب تعوین نے پڑھی کہ اس کے سامنے کبھی حدیث کا بھی کوئی مقام نہیں ہے اجماع ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ حدیث کے خلاف کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا حدیث اصول کے اعتبار سے قوی ہو سکتی ہے لیکن ان بزرگوں کا عمل جھوٹا نہیں ہو سکتا انہوں نے نبی کے عمل کو جانا پہچانا ایک کو دو کو تین کو چار کو دس کو بیس کو جھٹلایا جا سکتا ہے عربی اجمی اور جو ہے صحابہ تابین سب دو ہاتھ سے مسافہ کر رہے ہیں سب تین طلاق کو تین طلاق مان رہے ہیں سب تین رکعت متر پڑھ رہے ہیں سب بیس رکعت تراوی پڑھ رہے ہیں اب حدیثوں کا بنڈل کوئی لے کر آئے ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس امت کا دستور ہے اللہ نے بنایا لا امتی الزلالہ کہ میری امت نیکی کے نام پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی یہ اجماع ہے قرآن حدیث اجماع یہ تین سرچشمے ہوئے چوتھا سرچشمہ ہے قیاس نہ قرآن میں ملا مسئلہ نہ حدیث پاک میں ملا مسئلہ نہ اجماع یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا بھی نہیں اور اسے ٹیکس کیا بھی نہیں تو اب یہ کیا جائے گا کہ مشتحد اس کے اندر قیاس کرے گا قیاس جیسے قیاس کہتے ہیں ایک جیسا مسئلہ جیسے آج کی عدالتوں کے اندر اگر کوئی مسئلہ جاتا ہے کوئی کیس جاتا ہے تو سب سے پہلے لا کی بک کو دیکھا جاتا ہے قانون کی کتابوں کو کھنگالا جاتا ہے ایک انسان نے دوسرے انسان کے چشمے کو لے کر پھوڑ دیا ایک انسان نے دوسرے انسان کی گھڑی کو چکر کر لے کر گیا قانون کی دفعہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں جب کھنگالا گیا قانون کے مرتب کرنے والوں نے چشمے کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ جس وقت یہ قانون کو مرتب کیا گیا تھا اس وقت آئینت نہیں تھا چشمہ نہیں تھا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں چشمے جیسی کوئی اور دوسری چیز کو اگر کوئی اچک لیتا تو اس کے لیے قانون دانوں نے کون سی سزا مقرر کی وہی سزا چشمہ لینے پر اور گھڑی کے اچک لینے پر وہی سزا دی جائے گی کی اس کو کہتے ہیں یعنی اس جیسے کسی اور مسئلے کو دیکھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون دیا جاتا تھا بلڈ بینک تھا نہیں تھا حضرت صحابہ کرام کے زمانے میں بلڈ بینک تھا خون دیا جاتا تھا نہیں تھا تابعین کے زمانے میں نہیں تھا طب تابعین کے زمانے میں نہیں تھا کڈنی کا دینا اور گردے کا دینا خون کا دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی موجودہ زمانے تک یہ عمل نہیں تھا کڈنی کا دینا ہے خون کا دینا ہے اب نئی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اور کی دنیا میں تحقیق کر کر انسانوں کی زندگی کو بچانے کے لیے کنیا دان آنکھ کو دان دیا جاتا ہے گردے کو دیا جاتا ہے اور موت کے بعد کسی عزو کی وسیعت کی جاتی ہے اب سوال یہ کہ یہ شریعت قیامت تک چلے گی تو لہذا اس کنیا دان کا قرآن میں تذکرہ نہیں اس کنیا دان کا آنکھوں کا دینے کا ہدیہ دینے کا حدیث میں تذکرہ نہیں کا اجماع میں نہیں تو اب قیاس کیا جائے گا قیاس اس جیسا مسئلہ آقا کے زمانے میں کیا تھا تو لہذا خون تو دینا نہیں دینا لینا نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس سے کون سی ماں سے ہوئے تھے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ تھا لیکن آپ کی جو رضائی ماں تھی یعنی دودھ آپ کو کس نے پلایا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ماں تھی حضرت بی بی آمینہ اور دودھ پلانے والی ماں تھی حضرت حلیمہ سا دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی سگی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ بچے مسلمان کو مسلمان بچے کو پلایا جا سکتا ہے آخا نے اپنی سگی ماں کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سے دودھ پیا آخا کو نبوت ملنے کے بعد رسالت کے ملنے کے بعد رضائی ماؤں کا رواج تھا کہ بچوں کو لوگ اپنے بچے بچوں کو ان کی بیویوں کے علاوہ ان بچوں کی ماؤں کے علاوہ کسی اور عورت سے جس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے غریب عورت سے وہ دودھ پلایا کرتے تھے تو اب دیکھا گیا کہ دودھ بنتا کس سے ہے یہ آسمان سے ٹپکتا ہے یا بنگلور ڈیری سے آتا ہے یا گائے اور بکری کے گوشت سے تو کلام پاک کے اندر دیکھا گیا تو کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کے اندر فرمایا لبن خالصن سائی اے لوگوں میری قدرت کا نمونہ دیکھو ہم نے تمہیں جو دودھ دیا وہ دودھ ایک طرف خون اور ایک طرف پیشاب اور پیخانے کی نالی اور ایک طرف دودھ کی نہر کو جاری کر کر ہم نے تمہیں سیراب کیا نہ خون کا خطرہ اس میں ملتا ہے نہ پیشاب پاخانے کی بدبو اس میں آتی ہے وہ فل انعام لائبرا ہم نے چوپاوں میں تمہارے لیے عبرت کے سامان کو رکھا نسخی ہم تمہیں پلاتے ہیں پھر اور تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ دودھ جو بنتا ہے وہ خون سے بنتا ہے جب دودھ کا کسی غیر کا کسی غیر کو پلانا جائز ہے تو علماء نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ خون کا دینا بھی جائز ہے اس کو قیاس کہتے ہیں جس کو غیر مقلد نہیں مانتا اہل حدیث نہیں مانتا اور اس کے مانے بغیر چارے کار نہیں یہی کام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو الزام لگاتے ہیں علماء پر یہ قیاس جب کرتے ہیں اس وقت کی صحیح سی تحقیقات اب دودھ کس سے بنتا ہے یہ علماء کا کام نہیں ہے یہ ماہر حیوانیات کا کام ہے ماہر حیوانیات نے جس زمانے کے اندر کہا ہوگا کہ دودھ خون سے نہیں بنتا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ دودھ کا ایک دوسرے کو پلانا ناجائز ہے لیکن جب یہ کہا ہوگا کہ دودھ خون سے بنتا ہے تو پھر علماء نے کہا خون کا دینا جائز ہے خون کا ایک دوسرے کو چڑھانا جائز ہے تو اس کو کہتے ہیں قیاس ایک زمانے میں یہ جو مائک ہے مسجدوں کے اندر نماز اس میں نہیں پڑھی جاتی تھی کیوں ہمارے علماء نے کہا بیان تم کر سکتے ہو نظام الدین مرکز ہے آج بھی یہ پرانے عقیدے پر قائم ہیں پرانے مسئلے پر قائم ہیں مائک میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہم ایک مرتبہ مغرب شاہ میں گئے تو ہم نے سوچا کہ یہ کیا سلی نماز ہو رہی ہے یہ پرانے مسئلے پر قائم ہے تحقیق ایک زمانے میں یہ تھی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس مائک میں تو یہاں سے آواز ایملی فائر ایک باکس ہوتا ہے اس باکس کے اندر آواز جاتی ہے پھر وہ باکس میری آواز کو لے کر بڑے بڑے اسپیکر تک وہ آواز پہنچاتا ہے اب علماء کرام نے تحقیق یہ کی کہ یہ آواز کو میری ہی آواز کو بڑھا کر پیش کرتا ہے یا آواز کو بدل کر الیکٹرانک ساؤنڈ میں الیکٹرانک لہروں میں تبدیل کر کر پیش کرتا ہے یہ کوئی بے وقوف نہیں ہے علماء یہ سائنسدانوں کی سائنس کی تحقیق کی بنیاد پر مسائل کو بیان کرتے ہیں تو جب ان کے سامنے تحقیق تھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تحقیق تھی کہ مائک کی آواز میں جو بول رہا ہوں اس جو ہے مائک سے جاتی ہے وائر سے ایملی فائر میں جاتی ہے تو ایملی فائر میری آواز کو لے کر الیکٹرانک لہروں کے اندر بدل کر دیتا ہے تو جب دور والا آدمی میری آواز کو نہیں سن رہا ہے وہ کالم اور اسپیکر کی ہارن کی آواز کو سن کر اللہ اکبر کہا رکعت باندھ لیا اللہ اکبر کہا رکو میں گیا تو اس نے میری اقتدا کی یا اس نے الیکٹرانک لہروں کی اقتدا کی تو جب تحقیق یہ تھی کہ وہ الیکٹرانک لہریں ہیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جو اقتدا کر رہے ہیں امام کی نہیں امام اور مختی کے درمیان یہ کرنٹ آ گیا یہ ساؤنڈ سسٹم آ گیا یہ الیکٹرانک لہریں آ گئی تم جو اقتدا کر رہے ہو وہ الیکٹرانک لہروں کی کر رہے ہو ایک آدمی یہاں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا جیسے حرم شریف کی نماز کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ کی نماز کا تو ایک آدمی نے ٹی وی کو آن کیا اور اس نے فجر نہیں پڑی تھی سات سوا سات بجے فجر کی نماز آنے لگی تو اس نے کہا تابع امام کے یہ تابع امام کے کہاں ہوا یہ تو الیکٹرانک لہریں تھیں یہ ویوز تھے جو اس کی ڈش اینٹینیا میں آ کر اس کی ٹی وی تک پہنچا رہے ہیں تو ٹی وی کی اقتدا کرنا حرام ہے اس لیے کہ ٹی وی کے اندر مین امام کی آواز نہیں آتی بلکہ امام کی آواز الیکٹرانک لہروں میں اور ویژن ویوز کے اندر تبدیل ہو کر وہ دیکھنے والے تک پہنچتے ہیں لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ زمانے میں جب یہ بات تھی کہ آواز کو بدلتا ہے تو اس کو حرام قرار دیا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے بڑے شاگرد ہیں اور بڑے عالم ہیں مشتحد ہیں ہجرت کر کر حضرت پاکستان تشریف لے گئے بڑے اللہ والے تھے حضرت کے زمانے میں یہ تحقیق آئی کہ مائک سسٹم ایملی وہ آواز کو الیکٹرانک لہروں میں بدل کر نہیں پیش کرتا بلکہ آواز جو ہوتی ہے اسی اصلی آواز کو بڑھاتا ہے اس لیے اردو میں ایملیفائر کو مائک سسٹم کو مکبر الصوت کہتے ہیں آلائے مکبر مقبر ڈکشنری کے اندر دیکھیں اس کو مائک سسٹم یا آپ اس کو دوسرا آلائے مکبر یعنی ویلو کو بڑھانے والا میری آواز مدھیم تھی وہ پیچھے تک نہیں جاتی تھی ایملی نے میری ہی آواز کو بڑھا دیا تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب آواز اصل امام کی ہے تو اقتدا کرنا جائز ہے تو سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر یہ وسائل کے حکم بدلتا رہتا ہے ایک مسئلہ سن کر حیرت کریں گے آپ تعجب کریں گے میں آپ کو کھلی ہوئی اجازت دیتا ہوں اب اسپرے مار کر اسپرے کے کپڑوں کے ساتھ آپ نماز کو آئیے فرانس کا اسپرے ہو امریکہ یو ایس اے کا ہو اور سوئٹزرلینڈ کا ہو اور وہ سو ڈالر کا ہو اور اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ الکوہل اس کے اندر مکس ہے میری ضمانت میں آپ کے ایمان اور آپ کی نماز کو خراب کرنا نہیں چاہتا میں یقین کے ساتھ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ ہم ضرور استعمال کریں کیوں اب تک کیا سن رہے تھے الکوہل ہوتا ہے اور الکوہل شراب کی اصل ہے اور الکوہل نجیس ہے الکوہل ناپاک ہے ادھر مسلمان استعمال کر سکتا ہے اسپرے استعمال نہیں کر سکتا الکحل کی تحقیق بہت زمانے تک یہی رہی کہ الکحل شراب کا اہم عنصر ہے شراب کا اہم حصہ ہے تو جب تک علماء کے پاس یہ بات پہنچی کہ الکوہل وہی ہے جو شراب کے اندر ملایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کو نشہ آتا ہے اور جو نجیس العین ہے سور کی طرح تو علماء نے کہا کہ جس اسپرے کے اندر الکوہل ہو تو چونکہ اس میں شراب کی اصل اور شراب کی ملاوٹ ہے اس لیے اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں اور ان کپڑوں کے ساتھ نماز ادا کرنا صحیح نہیں ابھی حال کے اندر غالباً اعظم گڑھ کے اندر پورے ایشیا کے علماء کا سعودی عرب کے علماء بنگلہ دیش سری لنکا پاکستان ہندوستان کے چوٹی کے علماء مصر کے علماء انہوں نے ایک فٹ سی منار کیا یہاں الحمدللہ ہندوستان کے اندر ایک مجلس ہے فقی وہ سیمنار منعقد کرتی ہے نئے مسائل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکان کرائے پر دیا جاتا تھا لیا جاتا تھا ایڈوانس ہوتا تھا یعنی تین مہینے کا کرایہ بطور ضمانت کے مالی کے مکان کرایہ دار سے لیتا تھا اب بڑا بڑا بڑا بڑا ماٹی ایج آیا تو اب اس کا حکم کیا ہے علماء نے اس کو بیان کیا پھر بڑا پگڑی دی جاتی ہے لی جاتی ہے ایک ایڈوانس ہوتا ہے ایک کرایہ ہوتا ہے اور ایک پگڑی ہوتی ہے جس کا مالک کو ایک مرتبہ دے دینے کے بعد آئندہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بدلتی بدلتی رہتی ہیں اس کا مالک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اب یہ پگڑی جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی ہاں آئمہ کرام کے اب اس کا حکم کیا ہے پٹی سمنار کے اندر چوٹی کے علماء تحقیق کر کر اس کا حکم شریج جو ہے قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں اعظم گڑھ میں خالیمن یہ فکری سیمینار ہوا اور اس کے اندر اس پرے کی بحث آئی تو علماء کرام نے اب الکوہل جو اس پرے کے اندر ہوتا ہے یہ ورجینل ہے یا الکوہل کا نام دے کر یہودی اور عیسائی اور امریکی دنیا والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس کی تحقیق کے لیے ایک سائنسدانوں کی مسلمانوں کی ٹیم کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوں آپ ریسرچ کریں کہ اسپرے کے اندر ملنے والا شامل ہونے والا انصر الکحل کیا یہ وہی ہے جو شراب کے اندر ملایا جاتا ہے مہینوں کی تحقیق کے بعد ان متفقل علماء کرام کی نگرانی میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے اور اتبا اور ماہرین نے ریزلٹ یہ دیا نتیجہ یہ دیا اینالیس کرنے کے بعد تجزیہ کرنے کے بعد کہ یہ الکوہل وہ نہیں ہے جو شراب کے اندر ملایا جاتا ہے نام اس کا وہ رکھ دیا گیا ہے تو اب اس بھی سی مینار کے اندر بعد میں جو منعقد ہوا اس کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا کہ مسلمانوں کا الکوہل بیچنا یعنی یہ اسپرے کا بیچنا خریدنا اور استعمال کرنا لگانا اور لگے ہوئے کپڑوں کو پہن کر نہ نماز میں پڑھ نماز پڑھنا یہ حلال ہے تو یہ ایسا نہیں کہ علماء کسی زمانے تک حلال کہا کسی زمانے تک حرام کہا سینسی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں تو ان بدلتے ہوئے تحقیقات کے نتیجے میں مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں اب دیکھیے جس کے بچہ نہیں ہوتا بیبی ٹیسٹ ٹیوب سے بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو ایک زمانے کے اندر یہ تحقیق تھی کہ یہ جو نرسنگ ہوم والے ہیں یہ جو ڈاکٹر ہیں اپنی نرسنگ ہوم کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی ہاسپٹل کا نام روشن کرنے کے لیے مرد کے مادہ منویہ کو لے کر ان جراثیم کو لے کر کہ جن سے بچہ پروان چڑھتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے عورت کے رہبے مادر میں اور یہ کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس کے شوہر کے مادہ منویہ کے جراثیم کمزور ہیں تو اب وہ کہے گا اتنے لاکھ خرچ کر کر میرے بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ کسی اور سے لے کر اس میں داخل کر دیتے ہیں یہ جب تحقیق تھی علماء نے کہا کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب حرام ہے اس لیے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ممکن ہے کسی انگریز کا نطفہ کسی مسلمان عورت کے رحم مادر میں چلا جائے کسی یہودی اور کسی کافر کا نطفہ کسی مسلمان عورت کے رحم مادر میں چلا جائے جب یہ تحقیق تھی علماء نے کہا کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب حرام ہے جو انجیکشن کے ذریعے سے ماں کے رحم مادر کے اندر مرد کا مادہ منویہ جو ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے لیکن جب آگے چل کر سائنسدانوں نے امپروومنٹ کیا اور ترقی کی کہا کہ مرد کا مادہ منویہ اگر زندہ ہوتا ہے چاہے وہ اب مر رہا ہو تب مر رہا ہو کمزور ہو لڑک رہا ہو اس کو فریزر کر کر اور اس کو وٹامنس دے کر اس کو پاورفل بنایا جاتا ہے اور اس کو طاقتور بنایا جاتا ہے اور اس کو اتنا لائق بنایا جاتا ہے کہ خود وہ رحم مادر میں جا کر حمل قرار پا سکتا ہے جب یہ تحقیق آئی اور یہ بات پکی ہوئی تب علماء نے کہا کہ بی بی بیسٹ جائز ہے تو علماء کے جو فیصلے بدلتے ہیں ڈاکٹروں کی تحقیقات اور سائنسدانوں کی تحقیقات کے مزید آنے تک کا علماء انتظار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے مسلمان ایک زمانے تک کئی چیزوں کو استعمال کرتا رہتا تھا آپ جو ہے گلوکوز بسکٹ کھاتے ہیں میاری بسکٹ کھاتے ہیں آپ ہارلکس پیتے ہیں بون مٹا پیتے ہیں تو بخاری شریف کھنگال کر دیکھیے آپ آپ کو بون مٹا کا ہارلکس کا گڈے بسکٹ کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں ذکر نہیں ملے گا اب ایک زمانے میں لوگوں نے جو اس کمپنی کے اندر ملازم تھا گڈے بسکٹ کی کمپنی میں اور ہارلس کی بسکٹ کی کمپنی میں وہ ملازم تھا وہ وہاں سے نکلا اور نکل کر کہنے لگا بھائی صاحب ہم نے دیکھا اس میں سور کی چربی کی ملاوٹ کی جاتی ہے تو ایک کے کہنے پر اور اس ایک آدمی کے بیان کرنے پر جو چیز یقین کے ساتھ کمپنی کہتی ہے ورنہ ہر آدمی کہے گا آپ لانڈری کو جو کپڑے دھونے کھانے کے لیے دیتے ہیں دھوبی کو جو دیتے ہیں یہ جا کر گندے پر جینا حرام ہو جائے گا شک کی بنیاد پر اسی لیے نے قانون کو مرتب کیا کہ شک کی شک کا کیڑا شک کا کیڑا یقین کی عمارت کو نہیں گرا سکتا جی نہیں سکیں گے آپ آپ گوشت خریدنے گئے کسی نے کہا یہ مرے ہوئے جانور کو کاٹ دیا یہ بسم اللہ بول کر کاٹا نہیں یہ جو ہے چوری کر کھائیں گے گوشت آپ آپ دودھ لینے گئے اس نے کہا چوری کی بکری کا دودھ ہے اس نے کہا گدھی کا دودھ ہے اس نے کہا سورنی کے دودھ نہیں جی پائیں گے آپ اسی لیے پکا نے اصول مرتب کیا قانون مرتب کیا کہ شک کا کیڑا یقین کی دیوار کو نہیں گرا سکتا تو افواہیں اٹھتی رہتی ہیں کہ کبھی بارلے جی کے اندر جو ہے چربی کبھی پیپسی اور کوک کے اندر کبھی سلک صابن کے اندر تو ہم نے نہیں مانا لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات کو ماننا ہمارے لیے ایمانی فریضہ اور جن کی بات کو ٹکرانا خدا رسول کی بات کو ٹکرانے کے مترادف ہے اور یہ وہ علماء کا طبقہ ہے قوموں کی ملتوں کی فکروں کو لیے ہوئے ہیں اپنا جان دے رہے ہیں اپنا مال دے رہے ہیں اپنی نوجوانوں کی جو ہے روح کا نظرانہ دے رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو اس دھرتی پر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون و اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کے حوالے کر دیا کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی مسجد کے اندر خنزیر کو ڈالا جاتا ہے یہ کام جاتے ہیں کسی مینارے کو توڑا جاتا ہے یہ کام جاتے ہیں کسی ماں اور بہن کے سر سے آنچل کو ہٹایا جاتا ہے یہ کام جاتے ہیں کسی نوجوانوں کو قید و بند کے اندر بند کیا جاتا ہے یہ کام جاتے ہیں کائنات کے پورے مسلمانوں کی کائنات کی پوری مساجد کی پورے مدارس کی پورے داڑھی رکھنے والوں کی ان کو فکر ہے اور یہی فکر ان کا اوڑھنا ہے بچھونا ہے یہی فکر ان کا کھانا ہے پینا ہے یہی فکر ان کا جینا ہے مرنا ہے یہی فکریں لے کر وہ جیتے ہیں مرتے ہیں اب اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ چیز کے اندر امریکن کمپنی سور کی چربی ملا کر ہم ان کی بات کو مانیں گے کیا ہوا پاکستان کے اندر اچانک افواہیں اڑنے لگی یہ لیس جو آتا ہے چپس اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے کتنا کثرت سے استعمال اور جس کا کھانا حرام اور جس کا استعمال کرنا حرام اس کا بیچنا حرام گٹکا خریدنا نشا کرنا حرام گٹکے کا بیچنا حرام پان پراگ کا استعمال کرنا حرام پان پراگ کا کاروبار کرنا حرام اور یہ جو پان کے اندر نشہ ڈالا جاتا ہے دو سو بیس چار سو چالیس یہ کھانا حرام تو اس کا بیچنا بھی حرام سگریٹ پینا حرام تو اس کا بیچنا حرام بیڑی اس کا استعمال کرنا حرام تو اس کا بیچنا حرام وہ تنگ کپڑے کہ جس کو پہن کر عورت رنڈی لگے استعمال کرنا حرام تو اس کا بیچنا حرام اور وہ چیزیں جو مردوں کو عورتیں بنانے والی اور عورتوں کو مرد بنانے والے اس کا استعمال کرنا حرام تو اس کا بیچنا حرام مرد عورت کے ہاتھ میں مہندی لگائے عورت کے لیے پردہ لازم ہے زیب و زینت تو ہے لیکن اس مرد کے لیے یہ پیشہ اختیار کرنا حرام ہے کہ جس میں بے پردگی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور پردے کو توڑا جا رہا ہے لیز جو چپس ہے اس کے بارے میں پاکستان کے اندر افواہیں اڑی یہ جو جس علماء کرام کا میں نے تذکرہ کیا جو فکرے رہتے ہیں کرکے ہوئے ہیں کہ عالم کے اندر اسلام کے جھنڈے کو قائم کرے یہاں ظلم کو مٹائیں یہاں تشدد کو مٹائیں یہاں امریکہ کی فرونیت کو ختم کریں یہاں یہود و نصارہ کے تسلط کو ختم کریں یہاں انگریزوں کی چال اور انگریزوں کی منافقت کو کھول کر رکھ دے ان کا جینا ان کا مرنا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا کھانا ان کا پینا یہ پوری فکروں کے ساتھ ہیں کا مقصد زندگی نہ کمانا ہوا ہے نہ کھانا ہوا ہے یہ ان پر پابندی لگا دی امریکہ نے کہ ان کو دوا کوئی ملک نہ دے ان کو پانی نہ دے ان کو کپڑا نہ دے ان کو غلہ نہ دے ان کو اناج نہ دے اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے بڑے تمبے چکنے پروے دے رہا ہے اونٹ دے رہا ہے روٹیاں دے رہا ہے یہ کھا رہے ہیں ان پر غذا کی پابندی دوا کی پابندی کپڑے کی پابندی لیکن خود امریکہ کے ناک میں یہود و نصارہ کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں یہ مرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں خوش نصیبی سمجھتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں کسی کی ماں کی آبرو لٹی جاتی ہے اور کسی بہن اور بیٹی کے سر سے آنچل کو نکالا جاتا ہے یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کی ملٹری اور پولیس جب ان سے کنارہ کش ہوتی ہے اور جب ان کا راشن پانی ختم ہوتا ہے یہ سمجھ کر کر یہ ملٹری کو بلاتے ہیں کہ کب تم ہمیں شہید کرو گے ہماری بے قرار ہو رہی ہیں یہ طبقہ اگر جھوٹ بولے گا یہ طبقہ جھوٹ بولے گا اور یہ طبقہ غلط مسئلہ بیان کرے تو شاید دنیا کے اندر سچ نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی ان کے علماء کرام کی جو فتوا ہیں اور جو میگزین ہیں انہوں نے جب پاکستان کی سرزمین کے اندر یہ جو چپس ہے اس کے تعلق سے جب افواہیں گرم ہوئی تو ان کے علماء کرام نے تحقیق کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ امریکن ملٹی نیشنل جو کمپنیاں کھانے پینے کی چیزیں بناتی ہیں تو امریکہ میں اور یورپی اور انگریزی ممالک میں چونکہ مسلمان بھی رہتے ہیں اور مسلمان حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے تو بہت زمانے سے وہاں کے مسلمانوں نے وہاں کی کمپنیوں پر دباؤ ڈالے رکھا ہے کہ اگر تم کوئی چیز بازار میں لاتے ہو فروخت کرنے کے لیے تو اس کے اندر حلال اور حرام کی وضاحت تم کرو ایک زمانے تک ملٹی نیشنل کمپنیاں اور یورپی اور امریکی کمپنیاں صاف لکھتی تھیں اس کے اندر خنزیر اور اس کے اندر کتے کی چربی اور اس کے اندر ڈالڈا اور اس کے اندر فلاں پتا اور فلاں گیہوں فلاں چاول اور فلاں دلیا زعفران یہ وہ یہ سب لیٹ دکھا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیس کے لکھنے میں سارا لیول بھر جاتا ہے تو اس کے لیے امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ قانون منظور کرایا کہ ایک ایک چیز کا ایک ایک ایسڈ کا اور ایک ایک کیمیکل کا ایک کوڈ وٹ دے دیا گیا اگر اس میں خنزیر کا گوشت ہو اس کے لیے ای سکس بائی تھری یہ کوٹ دے دیا گیا اگر کتے کی چربی ہو اس کے لیے کوٹ دے دیا گیا انٹرنیٹ کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو مصنوعات ہے ان کے کوڈ نمبر اور ان کے کوڈ نمبروں کی وضاحت ہے تو چنانچہ جب پاکستان کی سرزمین میں لیس چپس کے تعلق سے یہ باتیں افواہیں بات گش ہونے لگی تو ہمارے جو مختصر علماء کرام ہیں جو جان دے دے رہے ہیں جان دے دیں گے ایمان کا اور نبی کی حرمت اور عصمت کا سودا نہیں کریں گے قرآن اور حدیث کا سودا نہیں کریں گے جنہوں نے تحقیق کی کے اندر ای سکس فائی تھری لکھا ہوا ہے اور انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور نیشنل کمپنی کے قوانین کے ذریعے سے اور ان کمپنیوں کے مالکوں سے انہوں نے تحقیق کی کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ان کمپنیوں کے مالک نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی ایسڈ جو آسڈ کھانے والی چیز کو مزے دار وہ اس کا ترجمہ ہے انگریزی کا اب وہ ایسڈ بنتی دو چیزوں سے ہے ایک انڈونیشیا کے اندر کسادا نام کا ایک درخت ہے اس درخت سے وہ ایسڈ بنتی ہے اور یہ ایسڈ یا تو سور کی چربی سے بنتی ہے ہمارے علماء کرام نے کہا کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ انڈونیشیا کے اندر کسادا نام کا جو درخت ہے اور وہاں اس سے وہ لیتے ہیں ہم نے وہاں جا کر تحقیق کی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی وہ کمپنی چپ بنانے والی انڈونیشیا کے اندر تھی وہاں کے علماء کے نام بہت مضبوط ہیں ہر آنے جانے والی چیز پر ان کی نگاہ ہے تو انہوں نے جب ان کو پکڑا تو وہاں کے علماء نے جب مواخذہ کیا تو یہی چپ بنانے والی کمپنی انڈونیشیا کے اندر معافی مانگ کر بھاگ گئی تو طے تھا کہ اس درخت کے کیمیکل سے یہ لوگ جو ہے وہ نہیں بنا رہے ہیں آسڈ بلکہ سور کی چربی اور سور کے جسم سے کیمیکل لے کر ایسڈ بنا کر اسے اس لیس چپس کے اندر ڈال رہے ہیں اور یہ مسلمان بیچ بھی رہا ہے خرید بھی رہا ہے اور بچے کے ٹفن کے اندر بن بھی رہا ہے اور اسے کوئی فکر نہیں کہ عالم صاحب نے یہ بات کہی ہے حلال ہے حرام ہے ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں کہیں خدا نہ کرے ہماری استعمال کی فہرست کے اندر استعمال کی جانے والی چیزوں کے اندر حضرت نے جو بات کہی ہے خطیب نے جو بات کہی ہے خدا نہ کرے وہ بات اس کے اندر شامل نہ ہو جائے اور جب یہ بات آئی جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہمارے ان علماء نے فتوا طلب کیا کہ وہ چیزیں کہ جن کے اندر کچھ کمپنی اقرار کرتی ہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے اور E six by three code اس میں ڈالا ہوا ہے اور E six by three code کا مطلب خود کمپنی یہ بتاتی ہے کہ یہ سور کی چربی اور سور کے خون سے ایسڈ کو تیار کیا جاتا ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کا فتوا آیا تو ہمارے ان مقتدر علماء کرام یہ مجاہدین نظام بنے اپنی قوم کا درد اور ملت کی فکریں رکھتے ہوئے انہوں نے خطبہ کے ذریعے سے ائمہ کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے اس کی حرمت کو واضح کیا کہ دیکھو لوگوں اگر ایک چیز تم نہیں کھاؤ گے مر نہیں جاؤ گے لیکن تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے تو امریکہ کب خاموش بیٹھنے والا شیطان کب خاموش بیٹھنے والا تو اس نے جنید جمشید جو پہلے پلے سنگر تھا گانے والا تھا اور ناچنے والا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب اور کرکٹ کے جو بڑے بڑے کھلاڑی جو جماعت سے تبلیغ سے وابستہ ہو گئے اور متقی بن گئے ان کو ذریعہ بنا کر اللہ نے جنید جمشید کو توبہ تلّہ کرایا اور وہ گو ہو گئے کہاں ڈس کو گانے گایا کرتے تھے اب گو ہو گئے تو جنید جمشید کو خریدا انہوں نے اور خرید کر کہا کہ دیکھو اتنے سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ چپس کے اندر سور کی چربی نہیں ہے اب ان کو لے جا کر کسی ایک عام عالم سے کسی ایک عام مفتی سے یہ کہا دیکھو چپس حلال ہے حرام ہے اس نے کہا حلال جب مجھے اس مسئلے کی گہرائی معلوم نہیں کوئی مجھے فون کر کر پوچھتا ہے گلوکوز بسکٹ کھا سکتے ہیں کہ نہیں میں کہوں گا کھا سکتا ہوں اس نے سنایا دیکھو مولانا اندر شاہ بولنے والے ڈنکی کی چوٹ سے بولنے والے انہوں حلال بولے دوسرا فون لگایا تیسرے عالم سے ملایا جنید جمشید کو یقین ہو گیا ان علماء کرام کی باتوں پر ٹی وی کے اندر پھر ایڈ ڈالا گیا کہ چپس کھاتے ہوئے دکھایا گیا کہ لے چپس میں کھا رہا ہوں میں مسلمان ہوں یہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے پھر اس نے دوسری چال چلی تو بہرحال یہ امریکہ ہے اور یہ یہودی ہے اور یہ نسارا ہے جو ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے دشمن ہیں ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے جسم کے اندر وہ حرام اور نجس العین کو وہ داخل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ حضرات کی ذمہ داری کہ جتنا فونوں کے ذریعے سے یا سمس کے ذریعے سے میل کے ذریعے سے ملنے جلنے کے ذریعے سے آپ اس کو عام کر سکے کریں نہ تو اس کمپنی سے ہماری دوستی ہے نہ تو بکے تو ہمیں نفع آنے کا ہے نہ نقصان ہو تو ہمارا کچھ سرمایہ جانے کا ہے وہ مختصر علماء کرام جو امتوں کی قوموں کی فکرے رکھے ہوئے ہیں جو ہرعین سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو جامع شہادت پینے کو عین فخر سمجھتے ہیں جو مسجدوں کی جو مدارس کی فکر کرتے ہیں جو غیروں کی سازشوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی مضبوط شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی جمشید کوئی عالم نہیں ہے مفتی نہیں نہیں ہے ہے مفکر اسلام جس کے ٹی وی میں آ کر ایڈ کرنے سے ایک حرام چیز حلال ہو جائے مسلمانوں یہ ہے ہماری امت کا مسئلہ ہماری وہ لوگ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل بے نوازی ہے جمعہ میں ڈیڑھ کے بعد آتا ہے دو کے قریب آتا ہے اور داڑیاں مڈاتا ہے سود کھاتا ہے رشوت کھاتا ہے جوروں کی غلامی اس کی عبادت ہے اور بچوں کا پیشاب پاخانہ پینا اور اس کی زندگی کا ان کو چھوڑو ان کو چھوڑو لیکن جو لوگ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام سے اولیاء اولیائیزام سے ہمارے تعلقات ہیں تمہیں کیا ہو گیا کیا فکرے ہیں کیا فکرے ہیں مسلمانوں یہ ہماری بے حسی ہے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ دیکھا جائے گا خبر میں کس پتا چلے گا پتا چلے گا جب ملک الموت آئیں گے پتا چلے گا خبر میں جائیں گے تم نے کسی مرنے والے کو نہیں سنا موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کسی خبر سے چیخ و پکار کو نہیں سنا لیکن نبی نے یہ بات کہی نبی نے یہ بات کہی نبی جب اس عالم سے گزر رہے تھے امت کو چوکنا کر کر گئے اور آپ کے سامنے لکڑی کے بدنے میں لکڑی کے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا آپ اپنے ہاتھوں کو اس میں داخل کرتے چہرے انور پر ملتے اور امت کو دعا سکھا کر گئے کہ تم ایسے وقت یہ دعا کرو اللہ آئینی اللہ سکرات الموت اے اللہ سکرات کی سختی بہت سخت ہے تو میری مدد پر نہیں بچ پاؤ گے نہیں بچ پاؤ گے اینما سکون یدرککم الموت ولو کن تم بروج برو جم جیکسن مرا کسی جھوپڑی میں نہیں مرا اس کی کتنی بڑی پراپرٹی تھی کتنے سو ایکڑ کی اس میں ریلوے پلیٹ فارم تھا ہوائی جہاز اترنے کے لیے لینڈنگ کرنے کے لیے اس کے اندر ایئرپورٹ تھا اس میں تالاب تھے اس میں سوئمنگ پول تھے اس میں جنگل تھے اس میں ہرن تھے اس میں ہاتھی تھے اس میں پرندے تھے تم پی مشیدہ اور اللہ نے کہا تم جہاں چاہے پنا لے لو ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں کہیں بھی تم بھاگ نہیں سکتے موت سے موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے موت تمہیں چیز پر بلا رہی ہے نبی نے یہ بات فرمائی قرآن نے یہ بات کہی حدیث نے یہ بات کہی ایک عالم نے لکھا کہ پاکستان کے اندر ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی اس بلڈنگ سے پانچویں منزل سے مزدور گرا اور لوگوں نے یقین کر لیا پانچویں مالے سے فلور سے اگر کوئی گرے گا سر پھٹے گا اور جسم چکنا چور ہو جائے گا جب پتھر پر گرے گا تو مر جائے گا لیکن اٹھا کہتے ہوئے تو کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اس کو کی موت نہیں لکھی اس میں بچ گیا تو مالک نے اس کے پچاس روپے دیے اور کہا کہ دیکھو جاؤ مٹھائی لے کر آؤ اللہ کا شکریہ ادا کرو اپنے ساتھیوں کو کھلاؤ کہ اللہ نے تمہاری جان کو بچا لیا تو پچاس روپے لے کر روڈ کراس کر رہا تھا ایک سائیکل نے ٹکر ماری گرا اور وہیں پر مر گیا میرا اللہ بلڈنگوں سے گرا کر زندگی دینا چاہے تو دے سکتا ہے میرا اللہ چھینگ دے کر موت دینا چاہے تو دے سکتا ہے کوئی نہیں بھاگ سکا نہ خارون بھاگ سکا نہ شداد بھاگ سکا نہ فرعون بھاگ سکا نہ نبی بھاگ سکے نہ نمرود بھاگ سکا نہ خدا کے اپنے گئے نہ خدا کے باغی گئے کسی کو چارے کار نہیں کلو نفس ذائقت الموت ہر موت ہر نفس کو موت آنی نہیں بلکہ ہمارے پیر صاحب دامت برکات حضرت جی والا نے فرمایا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ موت آنے والی بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے چکنا ہے مزہ یہ کڑوی ہے میٹھی ہے یہ سخت ہے یا آسان ہے یہ سست ہے یا نرم ہے یہ مزہ چکنا پڑے گا یہ مزہ چکنا پڑے گا اتنا بڑا مرحلہ اتنا بڑا مرحلہ بڑے بڑے اس کے سامنے پسینہ پسینہ ہو گئے ان کا پتا پانی ہو گیا ہمارا تمہارا نہ نمازوں کی کوئی گارنٹی نہ روزے کی کوئی گارنٹی آج کے لوگ تو ایمان کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں مسجد کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے مسجد کے نام پر چندہ کر لیا اور جو ہے غبن کر لیا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ پیسہ کہاں ہے اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور مسلمان اللہ کے گھر کے نام پر خدا کے نام پر کیسے دھوکہ دے رہا ہے ایک صاحب چند پٹن میں تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں تو انہوں نے کہا کہ بیس ہزار روپے دیجیے ہم یہ کام کریں گے ہم نے کہا کہ بیس ہزار روپے دیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ بیس ہزار روپے چند پٹن سے بنگلور آنے کے لیے اللہ کا گھر یہ کون سمجھتا ہے میرے اور آپ کے ایمان کا نمازوں کا روزوں کا حلال کا حرام کا داڑھی کا بیوی اور اولاد کے ساتھ سلوک کا تجارت کا معاملات کا یہ اللہ ہی حافظ اللہ ہی حافظ اللہ اگر فضل فرمائے اللہ اگر نبی کی طرف دیکھ کر ہمارے ساتھ رحم نہ کریں میرے اللہ کو معلوم کہ کتنے جنت میں جائیں گے کتنے جہنم یہ اللہ ہی جانتا ہے ظاہری اعتبار سے یہ نمازوں کا چھوڑنا صبح کو طلوع آپ کے وقت آپ دیکھیں یہ کوئل کوکو کرتا رہتا ہے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے یہ چڑیا چینچی کرتی ہے اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے اور یہ جو ہے ہو ہو آواز کرتا ہے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے یہ کوے کائیں کائیں کرتے ہیں یہ ہرن یہ مور ناچتے ہیں مچلتے ہیں میرا اللہ کا قرآن کلام پاک کے پندرہویں پارے میں کہتا ہے وہ اللہ جو سب بھی ہو بے ہم یہ کبے کا کائیں کائیں کرنا یہ چڑیا کا چینچی کرنا یہ کبوتر کا گوٹر گو کرنا یہ میری تصویر یہ میری تقدیر یہ میری بڑائی بیان کرتے ہیں ہائے کمینے نہ نہ جنابت کی حالت میں کے عورت والی بغل میں ایک ایسے وقت میں کہ بے زبان جانور اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں یہ تیرا جگر تیرا گردا کہ نماز کے وقت السلا تو خیر من حیال فلا حیال الفلاح کے وقت تو جورو کے بغل میں سو رہا ہے یہ تیری حکمت کی بات ہے یہ تیری ہمت کی بات ہے پہاڑ ہوتا لرس جاتا سمندر ہوتا کام جاتا آسمان ہو جاتا خدا کے قوم سے پھٹ جاتا لو انزلنا هذا جبل من میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر میں ان احکامات کو پہاڑ پر نازل کرتا لوگوں تم دیکھتے ہی چورا چورا ہو جاتا وارے داڑھی مڈے وارے بے نمازی وارے جنابت کی حالت میں سونے والا ناپاک عورت کے لنگ کو اوڑھ کر اس کی بدبودار بغل کی بات سن کر سونے والے تجھے آواز دینا چاہیے کہ تیرے سینے کے اندر پہاڑ سے مضبوط جگر تو رکھ رہا ہے پہاڑ کی ہمت نہیں ہے سمندر کی طاقت نہیں ہے انجنل امانتا السماوا دیول اردیول دیوال ہم نے اس امانت کو زمین آسمان پر پیش کیا ہم نے اس امانت کو بڑی بڑی مخلوق پر پیش کیا پابئی نہ اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا آسمان نے کہا نہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے زمین نے کہا ہم نہیں اٹھا پائیں گے پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا پائیں گے اور پتھروں نے کہا ہم نہیں اٹھا پائیں گے اور پرندوں نے کہا آپ کو اردو نہیں آتی کیا عجیب لوگ ہیں یار یعنی اگر بیان ایسا ہو کہ سولے سلانے والا شیری فرحات کا واقعہ لیلا مجنو کا قصہ یہ سو رہا ہو تو یہاں اگر کوئی سو رہا ہے تو اب وہ کہاں وہ عبرت پکڑے گا اللہ کے لیے رحم کرو بھائی قصور وار سونے والا نہیں پاس میں رہنے والا پاس میں رہنے والا فکر کرے گا اور یہ بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گی اثر سے پہلے انٹرنیٹ میں بیان چڑھ جاتا ہے جب وہ لوگ سنیں گے کہ حضرت کسی کو ڈانٹ رہے ہیں وہ وہاں سے بد دعا دے گا امریکہ سے وہ ریاض میں کھولنے والا وہ جدہ میں کھولنے والا حضرت کا آئین بیان چل رہا ہے کون کی کمی نہ تکلیف دیا نا وہاں کیوں بد دعا لیتے ہیں دوسروں کی مسلو دعا ہمارے اعمال خود ہمیں ڈبانے کے لیے کافی ہیں غیروں کی آزاری لینا غیروں کی بد دعا لینا کوئی ضرورت نہیں ہمارے اعمال ہمیں ڈبانے کے لیے کافی ہیں خدا کو ہم نے بیچ کر رکھ دیا نبی کا سودا کر کے رکھ دیا دین میں کہوں تو یہ بری بات ہوگی داڑھی کے بال کو عزت ہے سر کے بال کو عزت ہے وہ کوسا کی بال صاف کرنے کا میرے خیال میں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس صاف کرنے والے بال کی بھی آج مسلمانوں کے پاس اس کی عظمت نہیں عزت نہیں ہے ایک عمرے سے واپسی کے بعد دو لائر آئے مسلمان دو لائر آئے یہ سب آنکھوں سے دیکھ کر خدا نہ دیا بلا دیا ہوتا یہ خدا کانوں سے بہرا کیوں اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اسلام رہا ہے قرآن کٹ رہا ہے میسور کے اندر جو حالت ہوئی اور جو حالت ہم دیکھ کر آئے پورے عالم میں پوری دنیا میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے کوئی منسٹر نہیں ہے کوئی مالدار نہیں سب پولیس کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پولیس نے بارہ صحیح کیا پولیس نے قتل کیا صحیح کیا پولیس نے گولی کوئی سب جھوٹے سب بکار ہے سب دھوکے باز ہے ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارا سارا ہے اس کے ساتھ یہ سودا کرتے ہو عمرے کے بعد آئے بڑی فکریں لیتے بڑی فکر ہے ہمیں کہ یا اللہ ہم نے مسجد کی امانت لی ہم نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آپ بڑا قیمتی وقت لے کر آئے ہم کہاں ایران توران کا مسجد کا مندر کا واقعہ بیان کر کر آپ کے ٹائم کو ضائع کریں ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہم چلتے نہ جمعرات میں کوئی پروگرام دیتے ہیں نہ جمعہ کی شب میں کوئی پروگرام لیتے ہیں جمعرات میں پروگرام لے تو جمعہ کے بیان میں فرق آ جائے گا گجرات میں احمد آباد میں دلی میں حیدرآباد میں چار جگہ مدرسوں کے جلسے جمعرات کو تھے بخدا ہم نے کینسل کر دی انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز سے بھیجے ہم نے کہا کہ جمعہ میں حق ادا نہیں ہو پائے گا ہم سفر کر کے آئیں گے تھکان رہے گی ہم آنے والوں کی پیاس نہیں بجا پائیں گے ہم اتنا سوچتے ہیں ہم اتنا خیال کرتے ہیں تاجدوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا قربانیوں کے بعد یہ آتے ہیں ہدایت کے فیصلے فرما ان کے کاروبار میں ترقی دے ان کی مصیبتوں کو دور کر اور کوئی جملہ سنا حضرت مجھے ہجڑا بول گئے بھاگ گیا کسی نے کہا داڑھی مڈا بول جا بھاگ گئے کسی نے کہا ہم کو جو ہے یہودی کا پلڑا کہہ دیا چورو کا غلام ماں نے کبھی کچھ بات کہہ دی تو تم کہو گے ماں تو میری ماں نہیں ہم تیرے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے یہ کہہ سکتے علم سستا ہے عالم سستا ہے نبی کا نائب سستا ہے نبی کا خلیفہ سستا ہے حدیث سستی ہے قرآن سستا ہے جب ناگوار لگے لات مارو طلاق دو بھاگ جاؤ دوسرے وہ قرآن حدیث دوسرے مجیدہ میں بھی بولتی بھاگ جاؤ اور نہ صرف بھاگو بلکہ تبلیغ کرو ان کو عالمہ کون بھی پسند نہیں کرتے انہوں کتا سور بولتی دین میں حکمت ہے جاؤ دو دین سستا ہے آئے عمرے کے بعد دو لائر آئے ایڈوکیٹ آئے ہم بھیک مانگتے ہم بھیک مانگتے رہے کہ اس مسئلے کو حل کرو اس نے مقدمہ دائر کر دیا آ کر انہوں نے کہا کہ پیر کے دن یا چار شمبے کے دن ٹیبل پر اس مقدمے کے میں بخدا کہہ رہا ہوں اس کے گواہ ہیں کاغذات آنے والے ہیں کیا کرنا ہوگا کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے دل میں بھی خدا رسول کی محبت مسجد کی عظمت اور محبت ہے اور ہم اس مسئلے کے حل کے بارے میں بڑے تھے ہم نے کہا اللہ اس زمانے کے اندر ایسے اولیاء ایسے متقی پرہیزگار اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہا کہ ہمارا جو بات ہے وہ غیر مسلم ہے مانگتا تو نہیں ہے ایک کام کرو حضرت بیس ہزار روپے دے ڈالو گفٹ دے ڈالیں گے اسے مجھے کچھ ڈال میں کالا نہ اس لیے کہ پولیس اور مسلمانوں کا خدا کا نام لے کر ٹور اینڈ ٹراول کا نام لے کر حج کا نام لے کر مسجد کا نام لے کر پہلے ڈاکو ڈاکے کے نام پر ڈاکہ ڈالتا تھا اب الگ الگ طریقوں یہاں بنگلور کے اندر ایک عالم ہے اس کی ڈیوٹی کیا کرناٹک میں بنگلور نہیں کرناٹک میں ایک عالم ہے ایک مدرسہ ہے ادارہ ہے وہ کیسے کماتا ہے باہر سے علماء کو بلا کر تقریر کراتا ہے اس عالم سے وہ بات کر لیتا ہے کہ تمہیں دس ہزار دوں گا بیس ہزار دوں گا اب اخبار میں اعلان ڈالتا ہے حضرت خانوی کے خلیفہ حضرت ابرار صاحب کے خلیفہ حضرت زکریہ صاحب کے خلیفہ آئے ہیں جو پروگرام لینا چاہے اندر کیا سے رجوع کرے آپ پروگرام لینے میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ پہلے پانچ ہزار روپے ایڈوانس اور پروگرام کے بعد کیا کیا بیپار چل رہا ہے دیکھو اور عالم کو دیا اتنا ہی جو اوپر آیا وہ میں نے دبا لیا کتنے طریقوں سے فساد ہوتا ہے طوفان ہوتا ہے کون سی دنیا میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے کون سی دنیا میں خون پی کر دوسروں کے گردوں پر ڈاکہ ڈال کر عصمت و آبرو پر ڈاکہ ڈال کر طوفان آیا سیلاب آیا نوجوان اٹھے چندے کی چادر پکڑے آدھا کھائے آدھا پہنچائے کس کا بانا میں کہتا ہوں کہ کبھی نو ہمت والے بنو سیدھا جاؤ رات میں اے ٹی ایم پر شب ماری کرو اے ٹی ایم کا پیسہ اٹھا یہ مردانہ با یہ ایسا ڈاکہ ڈالو جاؤ بینک کو ریزرو بینک کو لوٹو جاؤ مارواڑی کے دکان کو لوٹو یہ طوفان کی آڑ لے کر یہ سیلاب کی آڑ لے کر یہ جن علاقوں میں فساد ہوا اس فساد کے مظلومین کی آڑ لے کر یہ غریبوں کے افطار کا آڑ لے کر یہ مسجد کے اینٹ اور درد ہے بز دلی ہے بز دلی پیشاب پہ ڈوب بھرو ڈاکو بنو تو تم ویرپن کی طرح بنو اور بھوپال کی جو عورت مر گئی بہادر ویسی بنو یہ کیا یہ دین کا نام لے کر اسلام کا نام لے کر مظلوموں کا طوفان کا سیلاب ہمیں آ کے دیکھ رہی ہمیں دیکھ ایک جگہ عید کی نماز کے اندر بہار کے اندر سیلاب آیا تھا چندے کا اعلان تھا بخدا میں نے کہا ہم ایسے موقع پر جب جو ہے وہ سیلاب آیا تھا ٹمل ناڈ کے اندر مدراس کے اندر جو طوفان آیا تھا ہم گئے تھے وہاں یہاں نائن بلاک سے امداد لے کر تو گلی کوچوں سے لوگ بلوں سے جیسے چوہے نے نے حضرت ہم ہم ہم نہ نہ نہ دیو دیو دیو اور ایک آدمی کہا کہ کیا ہے مسئلہ تو اس نے کہا یہ لوگ کھا جاتے ہیں غریبوں کے نام کا کھا جاتا ہے یہ کہاں سے مدرسوں سے نکل رہے مسجدوں سے نکل رہے اداروں سے نکل رہے تب پتا چلا تب پتا چلا کہ مسلمان کتنا بھی گر سکتا ہے کہ آئے ہوئے سیلاب آئے ہوئے طوفان کے مظلوم کی نام لے کر بھی پیٹ کا یہ جو ہے پوجا کر سکتا ہے تو ہم نے ان سے کہا یہ ہم دیکھ کر آئے ہیں تمل ناڈو کے اندر اللہ کے لیے آپ ہم اپنے ٹکٹ کے ساتھ ہم آپ کو لے جائیں گے اور یہ جماعت ہے جو صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے تم رہو کھاؤ پیو آنے کا ٹکٹ جانے کا ٹکٹ کھانے پینے کا انتظام تم دیکھو اطمینان ہو تو پوٹلی دینا تمہارے پیسوں کی اس سے اب ان کو امداد کرنا تھا یا چوری کرنا تھا امداد کرنا ہوتا تو بات نہیں مانتے انہوں نے ٹکرا دیا بات کو انہوں نے کوئی مشورہ بھی نہیں لیا کون کون سے نام پر تو ہمیں ڈر لوگ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اتنی تقریر زور سے کہتے ہیں اور چندے کا اعلان آتا ہے تو حضرت کیا ہم کس جو ہے آواز سے کہیں کس زمین کی للکار پر ہم اعلان ہم نے دیکھا کھاتے ہوئے مرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے ڈاکہ ڈالتے ہوئے چوریاں کرتے ہوئے مسجد کے نام پر طوفان کے نام پر سیلاب کے نام پر ہم نے دیکھا آئے دو لائے عمرے کی تھکان اور گنیا جو وقار تھی وہ آئی بھی اس کے اندر آپ جانتے ہیں حالت کہ آدمی چل نہیں پھر نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا اور جمعہ کا وقت جمعہ میں سوا بارہ بجے تک ٹپ کے کہا کہ پیر اور یعنی کسی واقعے کو بیان کرنا یا بزرگی اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہر ہمیشہ چاہتا ہوں وقت چمٹا جائے یا وقت کیوں بڑھ جاتا ہے معلوم نہیں یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہاں کے پیر اور بدھ کے روز کاغذات پیش ہوں گے یہ ہیئرنگ کے اندر ہمارا جو باس ہے اور ہمارا جو لائروں کا بڑا ایڈوکیٹ ہے اس کو دیکھ کر جج چمکتا ہے ایک سماعت میں جو ہے پانی پانی ہو جائے گا اور یہ وقوٹ کی زمین ہے ڈاکومینٹس پکے ہیں یہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے جب پیسے پوچھا تو دال میں کالا نظر آیا میں نے اس کو ٹلا دیا میں نے کہا کہ پیسہ اپنے اختیار سے نہیں دے سکتے چار پانچ آدمیوں سے مشورہ لینا پڑے گا اکاؤنٹ میں دوہرے آدمی کا سگنیچر اور دستخط ہوتا ہے اتوار کی رات کون کون پر کون کون پر کب دیں گے بیس ہزار کب دیں گے ہم نے پیر کو ڈلا دیا تو پیر کی شام اس نے فون کیا خدا کا شکر ہے آج کاغذات نہیں آئے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے چار شمے میں اللہ کامیابی نصیب فرمائے کسی طریقے سے فون اس کا ریسو نہیں کیا چار شمبا گزر گیا تو اس کے بعد ہم جب ہم نے فون کیا تو جواب کیا دیتا ہے ہمارے باپ کا کوٹ کیا جب چاہے پیپرا لانے پہلے کیا کہتا تھا پیپرا آ جاتی مقدمہ جیت جاتا یا میں مسجد کے نام پر خدا کے گھر کے نام پر اور اللہ رسول کے نام پر ڈاکہ ڈالیں گے ہم داڑیاں رکھ کر جماعت کا لیبل لگا کر ایک صاحب معاملات کا اتنا کچا اتنا کچا اور دیکھو ایسے معلوم ہوتا ہے وقت کا ولی اور وقت کا قطب نظر آتا ہے میسور کے اندر جو فساد ہوا حیرت کریں گے آپ اس فساد کے ذمہ دار اور اس فساد اور پولیس کے مظالم کو بڑھاوا دینے کے اندر وہ لوگ ہیں جو امداد کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے وہ پولیس کو پش پناہی میں پیچھے پولیس کو بول رہے اور مارو اور مارو سامنے کیا ہم ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم غریبوں کو دبا دیں گے ہم قید کے اندر جو مقیہ اللہ کی قسم ہے سیاست کی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں میسور کی کسی جماعت اور کسی گروپ کی عزت و ذلت کا مسئلہ نہیں ہم کے اندر بتا دو پورے ہندوستان میں ہر دن کسی مسجد کو ٹچ کیا جاتا ہے کسی قبرستان کی اراضی کا اور زمین کا مقدمہ ہو جاتا ہے اور کہیں خنزیر کاٹ کر ڈالا جاتا ہے کہیں جماعتوں کی پٹائی ہوتی ہے کہیں عالم ہر دن ایک واقعہ ہوتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ اور کون ہمارا پرسان ہے حال جس کو ہم ہمدرد سمجھ رہے ہم نے ان کو جب ہم یہ ہم نے ان کو دعائیں دی وہ حدیثیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ایک صاحب کہنے لگے جو عمائدین شہر میں جن کا شمار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خنزیر کو ڈالا گیا یہ پیشاب کیا ایک بدمی نے ایک آرامی نے گاؤں والے نے پیشاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پیشاب کو صاف کیا اب پیشاب کو نبی نے صاف کیا ساخی کو سر نے شافی میشر نے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے جذبات کو ٹھنڈا کر رہا ہے کہاں مسجد کو توڑتے ہیں صبر کرو سور ڈالتے ہیں صبر کرو مندر بناتے ہیں صبر کرو گالیاں دیتے ہیں صبر کرو آج کے اخبار میں مہاراشٹر میں یا مدھیہ پردیش میں ذہن میں نہیں ہے عورتوں کے مدرسوں کی دیوار کے اندر رپورٹر لکھتا ہے کہ جملے نقل کرتے ہوئے اور وہ فوٹو پکڑ کر پیپر میں ڈالتے ہوئے شرم آتی ہے اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ پڑھنے والی لڑکیوں کو برخہ سمیت ان کے ساتھ کوئی زنا کر رہا ہے تصویر ڈال کر یہ اسلام مسلمانوں کے دشمن ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا اگر تم مدرسہ خالی نہیں کرو گے تو اس طریقے سے ہم تمہاری عزتوں کو لوٹیں گے خاموش رہو یہ بڑے کون صبر تحمل برداشت شریعت کیا کہتی ہے کیا سور کے پڑ جانے پر صبر کرنا چاہیے اور پولیس کی لاٹیاں کھا کر معصوموں کی گرفتاری ہو کر کر رات کے دو بجے ڈھائی بجے مسلمانوں کے گھروں میں ہتھیار کی تلاشی کے نام پر میرے اللہ کی قسم ایک ایک کو ہم سروے کرنے گئے تھے میں کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی نہیں بیان کروں گا کہ شریعت اس مسئلے میں کیا کہتی ہے گئے رات کے دو بجے ڈھائی بجے ہتھیار چک کرنے کے نام پر تو عورتیں آئی تو ان عورتوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر دھکا پیتے اس بیٹے پر کیا بیتی ہوگی جس بیٹے کی ماں کے سینے پر کوئی گدیڑ اور چمار کا بچہ ہاتھ رکھ رہا ہو دو سو پولیس والے کیا کرے گا بیٹا شوہر کیا کرے گا بھائی کیا کرے گا عزت نیلام ہو رہی ہے پیڑوں چماروں کے ہاتھے فاطمہ سمیہ اور آسیہ نام کے جسم کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور جنہوں نے قوم کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس کا یہ عمل صحیح ہے پولیس دھاچک بٹھانے کے لیے ورنہ ہمارے بچے ان کو پتھر ماریں گے ہمارے بچے اسٹیشن جلائیں گے یہ تعویل کر کر وہ کہہ رہے ہیں پولیس کی پنائی یہ بڑی تفصیلی رپورٹ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی جمعہ سامنے رکھ کر شریعت متحرہ مسجد میں خنزیر پڑے مسجد ٹوٹے مسجد میں مندر رکھا جائے تو کیا حکم ہے بیان کروں گا اور پھر ایک اہم چیز ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پیش آئی اور وہ مسئلہ اگر ہمارے ہاتھ لگ جائے تو انشاءاللہ ظاہری دنیا کی بیماریاں اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا مل جائے گی روم کے بادشاہ نے ایک عام تاجر نے <coughs> اور کسی فیکٹری کے مالک نے نہیں روم کے بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضرت عمر میرے سر میں ہمیشہ درد ہوتا رہتا ہے آپ کوئی علاج کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی سلا کر روم کے بادشاہ کو دے کر بھیجی تو وہ پہننے لگا جب پہنتا درد نہیں ہوتا اور جب نکالتا فوراً درد شروع ہو جاتا وہ ٹوپی کا راز کیا تھا کہ جس کے پہننے سے جو ہے درد چلا جاتا اور جس کے نکالنے سے درد شروع ہو جاتا حضرت عمر فاروق کے صحابی ہونے کی کرامت تھی یا خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا یا کیا اور مسئلہ تھا اس ٹوپی کا راز بھی ہم انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہر آفات اور ہر بلا سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کرناٹک اور کرناٹک میں جو میسور کے مسلمان ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے ہیں دعا کرے اللہ تعلیموں کا خاتمہ فرمائے اللہ ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرمائے اللہ اپنے امن و امان میں ان کو رکھے آمین باقردان الحمد للہ رب